سفیان نے ابو اسحاق سے انہوں نے ابو احوث سے انہوں نے عبداللہ سے روایت کی ابو عمیس نے ابن ابی ملائکہ سے انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیل بناتا صحیح مسلم حدیث نمبر 6174